حضرت یعلا بن میہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے کہا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کی حالت میں دیکھوں ایک بار ہم دوران سفر میں جعرانہ کے مقام پر تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے کہ آپ پر وحی اترنے لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اشارہ فرمایا کہ آ جاؤ میں نے اپنے سر خیمے میں داخل کیا دراصل ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا جس نے ڈبے میں عمرے کا احرام باندھ لیا تھا خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے خراٹے لینے لگے کچھ دیر بعد آپ سے یہ حالت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جس نے ابھی مجھ سے سوال کیا تھا اس آدمی کو لایا گیا آپ نے فرمایا ڈبا اتار دے اور خوشبو دھو ڈال پھر نئے سرے سے احرام ابو عبد الرحمان یعنی, یعنی پھر نئے سرے سے احرام کے الفاظ میرے علم کے مطابق نوح بن حبیب کے علاوہ کسی راوی نے بیان نہیں کیے اس لیے میں ان الفاظ کو محفوظ نہیں سمجھتا وہ اللہ و تعالی عالم سنن سی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انہتر